قرآن و الہکم الہ الہ واحد لا الا هو الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 163 ترجمہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے اس رحمٰن الرحیم کے سوا کوئی معبود نہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ادموم مقبولہ صورت البنی اسرائیل آیت نمبر 22 اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ ملامت زدہ اور بیار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سورة الاخلاص آیت نمبر ایک سے چار کہو وہ اللہ یکتا ہے اللہ بے نیاز ہے سب کا حاجت روا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبل اللہ لا القیم سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اقتدار تو بس اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کر یہی سیدھا صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ان اللہ لا ان ما دون لمن ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما سورة النساء آیت نمبر اڑتالیس اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک قرار دیا جائے لیکن اس سے کم تر درجے کے گناہ کو جس کے لیے منظور ہوگا معاف کر دے گا اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے تو ایک بہت بڑا گناہ گڑ لیا خدا کی صفات کا تفصیلی ذکر قرآن اور احادیث میں کیا گیا ہے چند آیات ملاحظہ ہوں واللہ غفور الرحیم صورت النساء آیت نمبر پچیس اللہ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صورت الفاتحہ آیت نمبر ایک سے دو ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا واللہ واللہ الذي الذي لا لا الہ الہ الا الا هو هو عالم الغیب والرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له له الأسماء الحسنى يصبح ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صورت الحشر آیت نمبر 22 سے 24 وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور حاضر کو جاننے والا وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے نہایت مقدس سراپا سلامتی امن دینے والا معتمد و نگہدار زبردست زور آور سزاوار کی بیائی عظیم برتر ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں وہی اللہ ہے جو خاکہ بنانے والا وجود بخشنے والا صورت گیری کرنے والا ہے اسی کے لیے اچھے نام ہے جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست نہایت حکمت والا ہے اللہ نور السماوات والارض صورت النور آیت نمبر پینتیس اللہ آسمانوں اور زمین کا نور روشنی ہے فعن اللہ شاکر العلیم صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاون اللہ بھی قدردان خوب جاننے والا ہے واللہ علی کل شعین قدیر صورت البقرہ آیت نمبر دو سو چوراسی اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اللَّهِ الْمَصِيرُ مصیر صورۃ عمران آیت نمبر اٹھائیس اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے لہو ملک السماوات یمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم صورت الحدید آیت نمبر دو سے تین آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے وہی سب سے پہلے ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے بطق اللہ تحشرون صورت المجادلہ آیت نمبر نو اور اللہ کا ڈر رکھو جس کے پاس تم جمع ہوگے الغفور الودود وہ القفورش المجید صورت البرود آیت نمبر چودہ سے پندرہ وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا لاتدر کل الابصار وہ لطیف القبیر سورة الانعام آیت نمبر 103 نگاہیں اسے پا نہیں سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ لطیف باخبر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 4 اور آخرت پر بھی وہ ایمان والے یقین رکھتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب اس کے سامنے کھل کر آ جائیں گے جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے و یوم ينفق فی السور صورت النمل آیت نمبر ستاسی اور جس دن سور پھونکا جائے گا ان الشیطان لکم عدو فتخذوه عدوا صورت الفاتر آیت نمبر 6 یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اسے دشمن ہی سمجھو وعبد ربك حتى یأتیک الیقین صورت الحجر آیت نمبر 99 اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ جو یقینی ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے لا تبدیل علی کلمات اللہ اليونس آیت نمبر چونسٹھ اللہ کی کلمات بدلتے نہیں ربکم من قبل ان العذاب ثم لا تنصرون الزمر آیت نمبر رجوع ہو اپنے رب کی طرف اور سر تسلیم خم کر دو اس کے آگے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ربا سورة البقر آیت نمبر 275 اور اللہ نے بھائی کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے ولا تقم الشہادت سورة البقر آیت نمبر دو سو تریاسی گواہی کو نہ چھپاؤ سچی گواہی دو ولا تقرب الزنا انہ کا نفاحشۃ وساء سبیلا سورة بنی اسرائیل آیت نمبر بتیس اور زنا میں مت ملوث ہو وہ ایک برا فعل اور بری راہ ہے اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے یہ اور بات ہے کہ حق کا تقاضا یہی ہو